سبق نمبر اٹھتیس اول کی مثال اللہ تعالیٰ العلیم ہے جو مسئلہ چھ سے حل ہوتا ہے اس میں کبھی اول آ جاتا ہے تو پھر وہ سات سے حل ہوتا ہے ہم نے اس کی مثال پڑھ لی کبھی چھ والا مسئلہ آٹھ سے حل ہوتا ہے اس کی مثال ایک عورت کا انتقال ہوا وہ رسا خاون ماں اور دو حقیقی بہنیں ہیں قاعدے کے مطابق مسئلہ چھ سے حل ہونا چاہیے کیونکہ خاوند کا حصہ نصف ہے ماں کا سدس اور دو بہنوں کا سلوسان لیکن اگر چھ حصے بنائیں تو اس کا نصف یعنی تین حصے خاوند کو سدس یعنی ایک حصہ ماں کو اور سلوسان یعنی چار حصے بہنوں کو دیے تو کل آٹھ ہو گئے چنانچہ یہاں مسئلہ آٹھ سے حل ہوگا کل مال کے آٹھ حصے کریں گے تین خاص کو ایک ماں کو اور چار بہنوں کو مل جائیں گے اسی طرح چھ کا مسئلہ کبھی نو اور کبھی دس سے حل ہوتا ہے نو کی مثال ایک عورت کا انتقال ہوا ورثہ خامند دو حقیقی بہنیں اور دو ماں شریک بہنیں ہیں مسئلہ نو سے حل ہوگا دس کی مثال ایک عورت کا انتقال ہوا وہ رسا خاون ماں دو حقیقی بہنیں اور دو ماں شریک بہنیں ہیں مسئلہ دس سے حل ہوگا خاون کو تین ماں کو ایک دو حقیقی بہنوں کو چار اور دو ماں شریک بہنوں کو دو حصے مل جائیں گے جو مسئلہ بارہ سے حل ہوتا ہے اس میں بھی کبھی اول آ جاتا ہے پھر وہ کبھی تیرہ سے کبھی پندرہ سے اور کبھی سترہ سے حل ہوتا ہے تیرہ کی مثال ایک شخص کا انتقال ہوا ورثہ بیوی دو حقیقی بہنیں ایک ماں شریک بہن ہے بیوی یہاں ربو والی ہے دو حقیقی بہنیں سلوسان اور ایک ماں شریک بہن کا سدس ہوا مسئلہ بارہ سے بنائیں تو بارہ کا چوتھائی یعنی تین حصے بیوی کو بارہ کے دو تہائی یعنی آٹھ حصے بہنوں کو اور بارہ کا چھٹا حصہ یعنی دو حصے ماں شریک بہن کو دیے تو حصے تیرہ بن گئے چنانچہ اب میراث بارہ کی جگہ تیرہ حصے بنا کر تقسیم کی جائے گی پندرہ کی مثال ایک شخص کا انتقال ہوا ورثہ بیوی دو حقیقی بہنیں دو ماں شریک بہنیں ہیں مسئلہ بارہ سے بننا چاہیے مگر ورثہ زیادہ ہیں مسئلہ پندرہ سے حل ہوگا تین حصے بیوی آٹھ حصے حقیقی بہنوں اور چار حصے دو ماں شریک بہنوں کو مل جائیں گے سترہ کی مثال ایک شخص کا انتقال ہوا ورثہ بیوی ماں دو حقیقی بہنیں اور دو ماں شریک بہنیں ہیں مسئلہ بارہ سے بنتا تھا مگر اب سترہ سے بنے گا بیوی کو تین ماں کو دو حقیقی بہنوں کو آٹھ ماں شریک بہنوں کو چار حصے ملیں گے